اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا کہ جو ایمان لانے والوں پر نازل کیا گیا ہے اس کلام پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو شاید کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں